كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز معذت الكرام کرام اللہ تبارک تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات میں اللہ نے کسی حد تک جو اختیار دیا ہے پاور دیا ہے وہ انسان اور جنات کو وہ بھی پورا نہیں انسانوں کو اور جنات کو جو اختیار دیا ہے وہ ایک لمٹ تک ہے جو چاہیں کریں وہ نہیں ہو سکتا اپنی جوانی کو باقی رکھنا چاہے اپنی صحت کو باقی رکھنا چاہیں اپنی مالداری کو باقی رکھنا چاہیں اپنی عزت کے تاج کو باقی رکھنا چاہیں نہیں ہو سکتا کوشش تو کر سکتا ہے لیکن نتیجہ اللہ تعالی مرتب کرنے والے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا گیا اللہ نے انسان کو کتنا اختیار دیا ہے اور کتنا مجبور کیا ہے وہ لمٹ کیا ہے وہ حدود کیا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں آتا ہے کہ آقا نے فرمایا انا مدینت العلم و علی بابوا میں علم کا شہر ہوں اس میں داخل ہونا ہو تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے دروازے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت عالیہ سے بہت کچھ پایا تھا ہر صحابی کے نام کے آگے رضی اللہ عنہ ہے سوالات صحابہ کے آگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ طلحہ حضرت زبیر حضرت حنزلہ اور صحابیات رضی اللہ عنہ لیکن حضرت علی ان کے آگے ہے کرم اللہ وجہ اللہ نے آپ کے چہرے کو بزرگی سے نوازا شرافت سے نوازا حضرت علی کرم اللہ وجہ وہ خوش نصیب انسان ہیں جنہوں نے بچپنے میں آقا پر ایمان کو قبول کر لیا تھا کوئی صحابی بتوں کی پوجا کرتے تھے کفر کرتے تھے شرک کرتے تھے اور بعد میں تائب ہوئے اور آقا پر ایمان لے کر آئے کلمہ پڑا لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ بتوں کا چہرہ ہی نہیں دیکھا آپ نے اللہ نے آپ کے چہرے کو محفوظ فرما لیا اور دوسری خاصیت جناب محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھے آپ سے جو چیز لگی کائنات کی سب سے قیمتی چیز ہو گئی جس اونٹ پر بیٹھے کائنات کے کروڑوں اربوں کھربوں سواریوں میں اونٹوں میں جس اونٹ پر آپ بیٹھے وہ اونٹ افضل ہے جس خچر کی آپ نے سواری کی جس گھوڑی کی آپ نے سواری کی آپ تک آپ کے زمانے تک جتنے خچر پیدا ہوئے گھوڑے پیدا ہوئے اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے ان میں سب سے افضل وہ گھوڑا اور وہ خچر ہے جس پر دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی دنیا کے اندر بڑے حسین اور خوبصورت مناظر کے پہاڑ ہیں جن میں سیر و تفریح اچھی لگتی ہے تائف خود سرزمین عرب کا وہ علاقہ ہے پہاڑی کہ وہاں کی گرمی کے موسم میں اگر کوئی چلا جاتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ باغ و بہار میں چلا گیا لیکن اللہ نے غار ہیرا کے پہاڑ کو جبل نور کہا اللہ نے عہد کے پہاڑ کو فرمایا یہ جنت کا حصہ ہے پہاڑ کروڑوں ہیں لیکن غار ہرا میں آخا تشریف فرما ہو گئے وہ پہاڑ جبل نور نور کا پہاڑ ہو گیا آخا نے عہد کے میدان میں اس پہاڑ کا سہارا لیا تو آپ نے فرمایا یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اس پہاڑ سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے جو لگا چمک گیا وہ دنیا میں کروڑوں شہنشاہ آئے ان کے وزرا آئے ان کے خادم آئے لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو غلامی کی آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی ساری زندگی کی غلامی نہیں اس غلامی کا ایک لمحہ سات زمین اور سات آسمانوں کی بادشاہت اس پر قربان ہے استنجا مبارک ہو گیا پسینہ مبارک ہو گیا منہ مبارک مبارک ہو گئے اور علماء دیوبند اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے اللہ کے عرش و کرسی کا کتنا اونچا مقام ہے ہے نہیں اللہ کا عرش کتنا قیمتی اللہ کی کرسی کتنی قیمتی سارے علماء دیوبند اہل سنت والجماعت کا عقیدہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے متحرہ میں زمین کے جس حصے پر آرام فرما ہے آپ کی پشت آپ کا جس میں اتھر زمین کے جس حصے کو ٹچ کیے ہوئے ہے علماء کا عقیدہ کہ وہ حصہ اللہ کے عرش و کرسی سے زیادہ قیمتی ہے یہاں آخا کے مقام کو اللہ کے مقام سے اونچا نہیں کیا گیا اللہ کا کوئی حلیہ نہیں اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے اللہ ہر جگہ ہے لیکن خاص نسبت ایک بادشاہ کی اپنی تخت سے ہوتی ہے اپنی کرسی سے ہوتی ہے ہندوستان کا وزیر اعظم کرناٹک میں بھی اس کی وزارت چلتی ہے ہندوستان ہی میں کرناٹک ہے لیکن جب کہتے ہیں ہندوستان کا وزیر اعظم خیال دلی کی طرف جاتا ہے پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف جاتا ہے وہ پائے تخت ہے کرناٹک کا وزیر اعلی مالور کرناٹک ہے کے جی ایف کرناٹک ہے تمکور کرناٹک ہے لیکن جب کرناٹک کا وزیر اعلی کہتے ہیں تو ودھان سبھا کی طرف اس کا تصور جاتا ہے لیکن رہتا نہیں ہے وہ اللہ تعالی شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں حاکموں کے حاکم ہیں علیہ بیاہ کا میری تو اللہ تبارک تعالی کی قدرت اور اللہ کی بادشاہت کا تصور آتا ہے تو اللہ کے عرش اور کرسی کی طرف خیال جاتا ہے اور رحمان و استوا کہ اللہ تعالیٰ رحمان عرش پر مشتمی ہے لیکن کیفیت کیا ہے کسی کو معلوم نہیں تو اس لیے صرف ایک نسبت ہے اللہ کی عرش و کرسی کی طرف حقیقت نہیں اور حقیقت کا علم کوئی نہیں جانتا تو کہا گیا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے جس حصے سے ٹچ کر رہے ہیں آرام فرما ہے وہ اللہ کے عرش و کرسی سے افضل ہے اس لیے کہ یہ حقیقت ہے اور وہ ایک استعارہ ہے وہ ایک تصور ہے الرحمن والا لارش استعمال جو چیز لگی چمک گئی پہاڑ لگا زمین لگی جانور لگا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ کی تربیت میں تھے تو نہیں چمکیں گے مقام اونچا نہیں ہوگا اسی لیے ایک فرقہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے تعلق سے یہی شیعہ لوگوں میں کہ وہ غلط ان کے مقام اور برطبی کی وجہ سے مغالطے کا شکار ہو گیا کہنے لگا حضرت جبرائیل علیہ سلاط وسلام کو اللہ کے پاس سے زمین میں آتے ہوئے سگنل غلط مل گیا نماز میں سہو ہو گیا سجدے سہو کی ضرورت آنا تھا حضرت علی کے پاس چلے گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف الحاظ باللہ وہ اس لیے انہوں نے کہا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے اوصاف ان کا مقام ان کا درجہ اور ان کے مراتب بھی اتنے اونچے ہیں کہ ان ظالموں کو مغالتا ہو گیا آخا نے سچ فرمایا ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے خطاب کرتے ہوئے علی آپ کی طرف سے ایک جن ایک طبقہ جنت میں جائے گا اور ایک طبقہ غلو کر کر جہنم میں جائے گا کرے گا مقام سے اونچا کر دے گا بہرحال آقا کے پروردہ تھے صحبت یافتہ تھے بات کتنی وزنی ہوگی پوچھا گیا کہ اے علی اللہ نے انسان کو کتنا پور دیا اور کتنا اختیار دیا فرمایا کہ کھڑے ہو جائیے کھڑے ہو گئے کہا کہ ایک ٹانگ اٹھائیے ٹانگ اٹھایا کہا کہ دوسری اٹھائیے کہا کہ نہیں اٹھا سکتے فرمایا کہ اتنا اختیار دیا اور اتنا مجبور کیا کائنات کی ہر مخلوق اللہ کی قدرت کے سامنے مجبور ہے سورج کبھی کیوں چرا نہیں کرتا نہیں صاحب آج مجھے سستی ہو رہی ہے میں آج ذرا دس منٹ تاخیر سے نکلوں گا بادل کبھی بے وفائی نہیں کرتا ہوا کبھی رخ نہیں موڑتی ولمر مرسلا عرفا ولاسفاتی آصفا آصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا گھوڑے کی قسم کھائی والعادیات ضبحا فالموریات قدحا ہر چیز آپ یہ رومال ہے اس کو رکائیے تو زمین پر گر جائے گا اتنا بڑا آسمان اللہ نے کہا بغیر ستون کے تو کڑا رہنا آسمان نے چو چرا نہیں کی ایسے ہی کڑا ہو گیا اور جب تک اللہ کا حکم ہوگا یہ آسمان ایسے ہی کڑا رہے گا ہندوستان کے اندر ہر منٹ کے اندر پانچ حادثے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں جان لیوا چھوٹے موٹے چھوڑ کر انسان گاڑی چلاتا ہے ٹو ویلر فور ویلر سے ٹکرا گئی تھری ویلر ٹکرا گئی فور ویلر فور ویلر سے ہائی وے میں اسٹیٹ وے میں گلیوں میں کوچوں میں اربوں خربوں کی تعداد کے اندر اللہ نے ستاروں کو ان کی منزل کی طرف رواں دوا کر دیا اور کہا کہ خبردار ایک ستارہ دوسرے ستارے سے نہ ٹکرائے اللہ کے حکم پر چل رہے وشم شمس تجرین مستقر لالی کا تقدیر العزیز اتنا بڑا سورج زمینوں سے کروڑوں درجہ بڑا کہا کہ تو اپنے مستقر پر چلتے رہنا وہ چل رہا ہے ایک بار اگر وہ فرق کر دے گا کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا ایک ڈگری بڑھ جائے گی گرمی ایک کلو میٹر ایک سینٹی میٹر اگر اس کا فرق ہو جائے گا زمین سے توازن بگڑ جائے گا دنیا کا نظام تہس نہس ہو جائے گا بلخب قدرناه قدر نہ ہو منازل حتى عاد كالعرجون القديم اور ہم نے چاند کے منزلیں لگا دی آپ دیکھ رہے ہیں چاند گھٹتا ہے بڑھتا ہے ساری دنیا ساری مخلوق انسان اور جنات کے علاوہ اللہ کی بات بغیر چونو چرا کے اختیار اور پاور اور سلیکشن کو استعمال کیے بغیر کر رہے ہیں فرشتے بھی فرشتے ایسے نورانی مخلوق ہیں لا یاسون اللہ ہما ويفعلون ما مرون وہ چاہ کر نہ فرمانی نہیں کر سکتے کسی کو کہا رکو میں وہ قومے میں نہیں جائیں گے وہ سجدے میں نہیں جائیں گے کوئی سجدے میں نہیں اللہ ذرا پیٹ دکھ رہے یہ ذرا قیام میں چلا جاؤں کسی کو کہا درود کسی کو کہا درود پہنچانے کسی کو کہا امت مسلمہ کی دعاؤں پر آمین کہنے اور کسی کو لگا دیا جمعہ کے دن مسجد کے گیٹ پر دفتر لے کر کھڑے ہو جاؤ خطیب خطبہ شروع کرنے تک جتنے لوگ آئے ساری فہرست مجھے اللہ سب جانتے ہیں اگلی جمعہ کو کون پہلے آئے گا کون ڈبکیاں مارنے آئے گا کون سور اور کتے کا پیشاب بھی سب جانتے ہیں اللہ ایک نظام چلانے کے لیے اور دنیا والوں کو بتانے اتنی بڑی نورانی مخلوق اتنا بڑا رہی ایک پر میں پوری دنیا آ جائے اور ایک مرتبہ پر پھیلائے سورج تاریخ ہو جائے اور اتنا طاقتور جس نے قومی لوت کو اپنے پر کے ایک حصے میں اٹھا کر پلٹ دیا وہ میرے حکم کا محتاج ہے اور میرے حکم کے سامنے سر نگو ہے جبرائیل محتاج ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام پنگی لے کر کھڑے ہیں خبردار ایک سانس بھی نہیں چھوڑو گے تم ہوا نکالو گے یہ سور پھونک جائے گا اور سور پھونکے گا عالم کا نظام درہم برہم ہو جائے گا تھر تھر تھر تھر تھر کھام رہے حضرت اسرافیل علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام اتنے بڑے فرشتے کہا کہ ہم جس کی روح نکالنے کے لیے کہے ٹھیک سے اس کی روح نکالنا نہ آگے نہ پیچھے ایک لمحہ پہلے نہیں ایک لمحہ بعد نہیں ایسا نہیں ہو آج تک کہ ایک دانے پر اس کا نام باقی ہو اور حضرت اسرائیل علیہ السلام نے روح نکال لی ہو یا ایک دانہ زیادہ کھا لیا ہو اور آنے آنے تک ٹریفک جام تھا لائن کلیئر نہیں تھی اور حضرت اسرائیل نہیں پہنچ ایسا بھی نہیں ہوا اللہ کو اگر عبادت مقصود ہوتی اللہ کو اگر خوشی ہوتی سجدوں سے تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں فرشتوں کو بھر دیتا کہ تم میرا نام لو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کہتے رہو وہ تو نور سے پیدا ہوئے من عئی شعیل خالہ تو کس سے پیدا ہوا میں کس سے پیدا ہوا مین گندے پانی سے پیدا ہوا گندے پانی سے اچھلتے ہوئے جس کے نکلنے کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے اور جسم میں لگنے کے بعد کراہٹ پیدا ہوتی ہے کیا ضرورت تھی صبح میں حیا لسلاحیا حیا الفلا آجا نماز کی طرف آجا کامیابی کی طرف السلاح تو خیر من النوم میرے بندے نماز نیند سے بہتر ہے کیا ضرور بھوکا ہے اللہ ارے اسے عبادت ہے سورج کر رہا ہے چاند کر رہا ہے وہ ان سے اللہ سب بھی ہو بھی ہم نے ولا کلّا طبقہ ہوں نہ تصویر ہر چیز اللہ کی تصویر بیان کرتی ہے ہر چیز اس ہوا کے اندر تصویریں ہیں اس ہوا کے اندر آرمی اور فوج کے پیغامات ہیں اس ہوا کے اندر انٹرنیٹ کی ویب سائٹیں ہیں ریسیور چاہیے آپ ڈیٹا کیبل لگائیے تو انشاءاللہ آپ اس ریسیور کے ذریعے سے آپ انٹرنیٹ کھول سکیں گے آپ ٹی وی لگائیے تو آپ دور درشن دیکھ سکیں گے آپ ایف ایم لگائیے آپ گانے سن سکیں گے آپ ٹرانسٹر لگائیے آپ نیوز نظر آ رہا ہے نظر بالکل نہیں آ رہا ہے سائنسدانوں نے امریکہ کے تحقیق کی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیے ہوئے ازان کے کلمات کو انہوں نے کیاچ کر کر محفوظ کیا ہوا ہے وہ دنیا کے سامنے نہیں لاتے ہیں ایمان کی سچائی اسلام کی حقانیت کا پتہ لگ جائے گا ہر چیز اللہ کی تجویز یہ مائک یہ فیان یہ کپڑا یہ پتا یہ درخت ریسیور نہیں ہے ہمارے پاس نبی سے جب تقاضا کیا گیا ابو جہل نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سچے ہیں تو ان کنکریوں سے اور ان پتھروں سے آپ جو ہے کلیمہ بڑھوائیے ہمارے پاس رسیور نہیں وہ کام نہیں ہے وہ طاقت نہیں ہے وہ آلہ نہیں ہے آخا نے ان کو اٹھایا اور کہا کہ اگر میرے ہاتھ میں ہو تو تم غلط سمجھو گے لو اپنے ہاتھ میں رکھو ہاتھ میں جاتے ہی وہ کنکر کلیمہ طیبہ پڑھنے لگے ہر کنکر پڑ رہا ہے ہر پانی کا قطرہ پڑ رہا ہے اے میرے اللہ ان گندے نطفے سے پیدا ہونے والے ناپاک کمینے سوت خور حرام خور رشوت خور داڑی منڈوں کو تجھے کیا ضرورت ان کے نمازوں کی کنکر کلیما پانی کلیما ہر چیز وہی من شعین اللہ یوسف بھی ہو کوئی ضرورت نہیں پوری دنیا ایک یونٹی میں آ جائے یونین بن جائے کہے اللہ آج سے ہم نماز نہیں پڑھیں گے اللہ کی قدرت میں کوئی فرق نہیں آنے کا نبی کی شان میں کوئی فرق نہیں آنے کا یمن علئی کان اسلم اللہ تمنو علیہ اسلام کم تمہیں شان جتاتے ہو تم مسلمان ہو تم نے داڑھی رکھ لی تم نے نماز پڑھ لی تم جمعہ کو آ رہے ہو یمن علی کان اسلم اللہ تمنو علیہ اسلام حکم احسان مت جتلاؤ لاؤ جناب مت لاؤ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ دو کھیتوں کے درمیان ایک چھوٹا سا راستہ ہوتا ہے اس راستے میں جا رہے تھے اتفاق سے مد مقابل کتا آ گیا یا تو کتا راستہ چھوڑے یا نہیں تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کھیت میں اترے اب ان کے دل میں خیال آنے لگا اللہ نے انسان کو وہ دل دل میں مناظرہ کرنے لگے مکالمہ کرنے لگے سوچنے لگے اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا یہ تو کتا ہے اس کو راستہ دینا چاہیے ابھی کچھ فاصلے پر ہیں قریب میں جو ہوگا تو ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ نے کتے کو زبان دی اور الہام فرمایا اللہ تعالیٰ دلوں کی بات کو جاننے والے ہیں آنکھوں کے اشارے کو جاننے والے ہیں تم دنیا کے لوگوں کو بے وقوف بنا سکتے ہو پیشانی پر کالا کلنگ لگا کر سجدوں کا دنیا والوں کو بے وقوف بنا سکتے ہو خدا کو بے وقوف نہیں بنا سکتے وہ دلوں کی حالت کو جاننے والا ہے تم کس لیے نماز پڑھتے ہو داڑھی رکھتے ہو جماعتوں میں جاتے ہو عالم بنتے ہو مفتی بنتے ہو تمہارے معاملات کیا ہیں تمہاری گھریلو زندگی کیا ہے تم نے کس کا قرض کتنا دبایا ہوا ہے کہاں تم نے سوت پر لے کر ماں کا بلاکار کیا ہوا ہے اور کہاں تم نے اپنی نگاہوں کی اپنی شرمگاہوں کی خیانت کی ہے یہ دنیا سے تو تم پوشیدہ رکھ سکتے ہو اللہ سے نہیں رکھ سکتے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ دل میں خیال آیا اشرف المخلوقات یہ تو کتا ہے اللہ نے الہام کیا کتے کے زبان دی اور کہا کہ جواب دو حضرت جنید بغدادی نے دل میں جو وسوسہ لائے اس کا تم جواب دو کتے کو اللہ نے زبان دی انسان کے کہا کہ جنید اگر تم میری جگہ ہوتا خدا پیدا کرتا تو کیا تیرے پاس کوئی ایسی طاقت تھی کہ خدا کو دھکے دے کر تو انسانوں کی جماعت میں پیدا ہو جاتا شکر ادا کر نہ پیدا ہونے میں تیرا دخل ہے نہ انسانوں کی جماعت میں آنے میں تیرا دخل ہے نہ جنید بغدادی بننے میں تیرا دخل ہے آج تو براہتا ہے آج تو گھمن کرتا ہے آج ہم کر دے کہ یمنون علیہ علی کا نسلم ہم مسلم اگر ہم یہودی گھرانے میں پیدا ہو جاتے عیسائی گھرانے میں پیدا ہو جاتے نسارا کے گھرانے میں پیدا ہو جاتے کیا کر لیتے مسلمانوں کے گھرانوں میں پیدا ہو کر کفار اور چماروں بھیڑوں کا کام کر رہا ہے مسلمان اللہ تمنو علیہ اسلام کم مجھے مت جتاؤ بلی اللہ یمنو علیہ کم ہداکم کم اللہ احسان جتاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں اور ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہم گندے نتفے سے پیدا ہوئے اس نتفے کو حسین شکل دی اگر وہ نطفہ اپنی شکل پر اپنی کراہت کے ساتھ باقی رہتا دنیا کی کوئی بیوی اپنے شوہر کے قریب نہ جاتی اور کوئی شوہر اپنی بیوی کی غلامی نہ کرتا وہ اللہ دی سبھی روک رہا کئی وہی ہے جس نے گندے پانی کے اندر تصویر بنائی نقشہ بنایا عبادت کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے زمین و آسمان کی مخلوق حمد و سنا بیان کرتی ہے فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ فرشتے یہ جو اللہ کا کعبہ ہے مکہ مکرمہ کے اندر اس کی بالکل سیدھ میں اوپر ساتویں آسمان پر ایک کعبہ ہے جس کو بیت المامور کہتے ہیں اب چونکہ اس کعبے کو دنیا کے تجدید کی اور اس کی مرمت کی اور اس کی نشت ثانیہ کی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلاۃ وسلام نے تو اللہ نے اس کعبے کا متولی بھی ان کو بنایا وہ بیت المامور کے متولی ہیں وہاں ستر ہزار فرشتے ایک مرتبہ آتے ہیں تو پھر قیامت تک دوبارہ ان کا نمبر نہیں آتا طواف کرنے کا میرے اللہ کو نہ تیرے میرے طواف کی ضرورت احرام چوری کے پیسوں کی سوٹ کیس کے اندر مال رکھا ہوا ہے رشوت کے پیسوں کا سب جانتا ہے اللہ سب جانتا ارے وہ زمانہ جس زمانے کے اندر سلحا تھے تھے متقی تھے پرہیزگار تھے تین لاکھ افراد جب حج بیت اللہ کے لیے گئے مینا کے اندر دو فرشتے آپس میں مکالمہ کرنے لگے کتنے آئے تو ایک کہنے لگا تین لاکھ کہا کتنوں کا قبول ہوا کہا تین کا وہ زمانہ جب کیبل کلیکشن نہیں تھا رنڈیاں نہیں تھیں آئی پی ایل نہیں تھا سٹا نہیں تھا جوا نہیں تھا انسانیت تھی خیر خواہی تھی مسجدیں کچی تھی نمازی پکے تھے حج کو لوگ کم جاتے تھے متقی تھے پرہزگار تھے تب تین لاکھ میں تین ملے تھے اب اللہ کو معلوم ہے صاحب اب تو مائنس میں جاتا ہوگا کوٹا سب معلوم میں وہ آنے دے رہا ہے مکے کو وہ نبی کے روزے کے پاس آنے دے رہا ہے وہ مسجد تعمیر کرو کرو کہاں تک کرتے ہو ہم بھی دیکھیں گے اللہ کو نہ سجدوں کی ضرورت نہ نماز کی بڑی مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے تصویر بیان کرتی ہے ایک ایک کنکر ایک ایک پتا ایک ایک بادل کے پانی کا قطرہ سمندر کا ایک ایک قطرہ اور ریت کا ایک ایک ذرہ اللہ کی تصویر بیان کر اور وہ جو کر رہا ہے اس میں ریاکاری نہیں ہم میں ریاکاری ہے میں تقریر کروں میرا سینہ چوڑا ہو جائے کہ یار بہت بولتا ہے حق بولتا ہے چیختا ہے آپ سنیں آپ کا سینہ چوڑا ہو جائے کہ لوگ ادھر ادھر جاتے ہیں ڈینگے سنتے ہیں کہانیاں اور ہم جو ہے یہاں جاتے ہیں غرور پیدا عبادت کر کر غرور پیدا ہو رہا ہے تکبر پیدا ہو رہا ہے اور فرشتے لا یاسون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون وہ چاہ کر گناہ نہیں کر سکتے وہ کسی کو درود پر لگایا سجدے میں لگایا پہاڑوں کو تشہد میں لگایا پہاڑ تشہد میں درختوں کو قیام میں لگایا درخت قیام میں ہے چوپائے کو رکو میں لگایا چوپائے چار پیر کے جانور بکرا ہے گائے ہے بھینس ہے یہ رکو میں اور جو حشرات الارض زمین کو چپکے ہوئے ہیں جیسے سانپ ہے بچھو ہے اور چکھلی ہے یہ اللہ نے ان کو سجدے میں لگایا کبھی سجدے سے اٹھے وہ کبھی درخت جو قیام میں ہے رکو میں گیا اور کبھی چوپایا رکو میں تھا قومے کے اندر آیا سب جس چیز کو اللہ نے جس چیز کے اندر لگ پھر مقصد کیا تھا فجر میں بلانے کا جمعہ میں بلانے کا حج میں بلانے کا مینا میں جمع کرنے کا ارفات میں جمع کرنے کا مزدلفہ میں رات بتانے کا مقصد کیا ہے اس عبادت کا کیا ہے مقصد یہ تو طے ہے ایک سجدے سے اللہ کی کبریائی نہ اس کا ٹیمپریچر ہائی ہو رہا ہے نہ چھوڑنے سے لو ہو رہا ہے نہ نبی کی شان بڑھ رہی ہے نہ نبی کی شان گھٹ رہی ہے اصل مقصد انسانیت ہے جس سے آج کے زمانے میں جو جتنا عبادت گزار ہے اتنا ہی وہ انسانیت سے دور ہے یہ کان کھول کر سنو جس کی پگڑی جتنی بڑی جس کی داڑھی جتنی لمبی جس کی تصویر کے دانے جتنے زیادہ اور جس کی رکاتوں کی تعداد جتنی زیادہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ انسانیت سے آج وہ اتنا ہی زیادہ دور ہے کوئی شہوت کا پجاری کوئی مال کا پجاری کوئی دولت کا پجاری کوئی جورو کا پجاری کوئی اولاد کا پجاری کوئی زمین کا پجاری اس پوجا کو ختم کر کر اللہ تبارک تعالیٰ انسانیت کا درد پیدا کرنے کے لیے ایک دوسرے پر مر مٹنے کے لیے خیر خواہی کرنے کے لیے اللہ نے عبادت کو رکھا اللہ کو اپنی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے نماز ایک دوسرے کی پہچان کے لیے میں اپنے گھر میں رہوں سیٹ صاحب اپنے گھر میں رہیں بیک صاحب اپنے گھر میں رہیں سید صاحب اپنے گھر میں رہیں پٹان صاحب اپنے گھر میں رہیں کیا پتا کہ طبیعت کس کی کیا ہے طبیعتیں پوچھو غربت پوچھو اخلاص پوچھو یہ اخلاص کیوں آ گیا حاجی صاحب شیروانی پہنتے تھے اوپر کیوں گئی اماما پہنتے تھے پیون لگی ٹوپی کیوں آ گئی چہرہ اترا کیوں ہے اس انسانیت کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا نماز کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں پنج وقتہ نمازوں میں آئیں گے ایک دوسرے کی کیفیت کا پتا چلے گا آپ نظر نہیں آئے دو دن سے وہ کہے گا ہاں ہاں صحیح بات ہے لوز موشن ہو گئے تھے ٹائیفائڈ آ گیا تھا تو اب کوئی دوا کی ضرورت نہیں یہ چیز کے لیے اللہ نے نماز کو رکھا یہ محلے کی حد حد تک سطح تک گاؤں کی سطح تک آپ جانتے ہیں کہ پہلے ہر مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا تھا جامع مسجد اس کو کہتے سٹی کے علاقے میں جو جامع مسجد ہے یہ پورے بنگلور کے اندر دو جامع مسجد تھی ایک شیواجی نگر میں جمعہ مسجد اور ایک جامع مسجد یہ دو جگہ جمعہ ہوتا تھا پہلے اب شہر کی پوری حالت ایک جمعہ مسجد میں جامع مسجد میں جمعہ کے وقت کیفیت کا پتہ لگتا تھا ارے صاحب محلے کی حد تک دن میں پانچ وقت کی نمازوں میں اور گاؤں کی حد تک شہر کی حد تک جمعہ کی نماز کے اندر لگتا تھا کون کس حالت کے اندر ہے کوئی غریب ہے اس کے لیے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہی چیز انسانیت کی اصل ہے یہی عبادت کی اصل ہے یہی نماز کی روح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اناج اور غلے میں کمی ہے کہ اللہ سال میں ایک مرتبہ مسلمانوں کو روزہ رکھائے اور اللہ کا اناج بڑھ جائے کہ سال بھر گیارہ مہینے تم کھاتے ہو ذرا ایک مہینہ بھوکے پیاسے رہو تو پتا لگے کہ غریب بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کو کیا تکلیف ہوتی ہے زکات اللہ چاہتے اپنے کو خوش کرنے کے لیے تو ایک کام کرو ٹو پوائنٹ فائیو ڈھائی فیصد زکات نکال کر تم کسی غار میں لے جا کر جلا دو میں راضی ہو جاؤں گا نہیں خاندان کو دو اپنے ملک کو دو اپنے محلے کو دو اپنے قبیلے کو دو اپنے علاقے سے باہر زکات بھیجنا مکرو ہے وہاں بھی انسانیت روزے میں انسانیت پنج وقتہ نمازوں میں ایک صحابی جمعہ میں آئے اور حدیث پاک میں ہے آپ جانتے ہیں قام الخطیب فلا کلام فلا سلاد کہ جب خطیب خدمے کے لیے بیٹھ جائے کھڑا ہو جائے نماز بھی نہیں بات چیت بھی نہیں ایک صحابی آئے قاعدہ تھا کہ جب خطبہ ہو تو بیٹھ جائے بیٹھنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کیوں بیٹھ رہے ہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھیے اب نماز آپ نے سنت پڑھی خطبہ ہوا جمعہ ہوا اس کے بعد پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ خطیب کے کھڑے ہونے کے بعد بات چیت بھی نہیں خطبہ بھی نہیں آپ نے ان سے کیوں نماز پڑھوائی آقا نے فرمایا ان کے جسم پر پیون لگے کپڑے لگے ہوئے تھے سارا مجمع تھا اگر یہ کڑے ہو کر نماز پڑھیں گے مجمع ان کی غربت کو دیکھ کر ان کی امداد کرے گا قانون کو توڑا گیا انسانیت کے لیے جماعت کی نماز اللہ کے لیے نماز آگے کتے ہیں کتے سور کے بچے ہیں آج کے انسان اگر دنیا میں کوئی ایسا ایکسرا مشین آ جائے دلوں پر رکھا جائے اس دل کے اندر گنیش کا ایک بدھ بیٹا ہوگا رام کا سیتا کا بدھ بیٹا ہوگا دولت کا بدھ بیٹا ہوگا جورو کا بدھ بیٹا ہوگا مال کا میں اپنے لیے جو میں کھاؤ دنیا بھاڑ میں جائے بھاڑ میں جائے اس کا پیٹ چیرو اس کا گردہ بیچو اس کا خون بیچو اور اس کے سینے پر جھرا کھونپو مرے وہ پیٹ میرا بھرے افرائی تمنی تخدا الہ ہو ہوا قرآن پوچھتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے قرآن کے پڑھنے والے کیا تو نے اس آدمی کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو بت بنا رکھا ہے نفس کا پجاری ہے ہر یہ میں بھی اپنے لیے جڑو کے لیے اولاد کے لیے آپ مو فلا زید بکر ہاشم عمر عثمان سب اپنے لیے اور یہی سب سے بڑی نحوست ہے یہ رہتے ہوئے نہ نماز نہ روزہ سب نماز کی ٹریننگ دی گئی دوسروں کو پہچاننے کے لیے ایک مسجد کے امام صاحب کے ساتھ جان لیوا حادثہ ہوا جان لیوا موت کے منہ میں گئے آئے ایک صاحب پوچھے کیا کہ ہوا کہتے نا اس کی جورو کے پیر میں ہل کا جو بٹن ہے ہٹ جائے جی ڈال کر چاٹے گا انسانیت ہے اخلاق ہے حدیث پاک میں آتا ہے جو صبح میں کسی بیمار کی عیادت کرنے جاتا ہے کوئی دوا دینے جاتا نہیں ٹانک دینے جاتا نہیں خون دینے جاتا نہیں گلوکوز چڑھانے کے لیے نہیں جاتا دو بول میٹھے کیا بھائی صاحب کیسی ہے طبیعت حدیث میں آتا ہے ستر ہزار فرشتے اللہ اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں کہ شام تک اس کے حق میں دعائیں رحمت کرتے رہو دنیا میں کوئی اور عمل ہے دوسرا میں فجر جگایا آپ کو موبائل سے میرے دوست ہیں آپ خلیل بھی ہیں خادر بھائی ہیں خلیل کا صاحب اٹھ جائیے فجر میں اس پر حدیث ہے کیا ستر ہزار فرشتے مجھے دعا کریں گے سنیما دیکھ رہے تھے آپ میں نے روک دیا کیا ستر ہزار فری ہے کوئی عمل ایسا کہاں گئی انسانیت کیوں کتے بنے ہوئے ہو ہڈی کے کیوں پڑھتے ہو نماز چھوڑ دو میرا اللہ تمہارے سجدوں کا محتاج نہیں انسانیت نہیں ہے شادی میں مرغی کے رانا کی ایک لائن بکرے کے ران کی ایک لائن کولڈ ڈرنکس کی ایک لائن آئس کریم کی ایک لائن بچوں کے لیے ٹافی کے لیے ایک لائن ویجیٹیرین نان ویجیٹیرین کیوں دھوکہ دیتے ہو صاحب کیوں دھوکہ تمہارے مسجد کا ملا تمہارے مسجد کا معذم آج خون بیچ کر کھا رہا ہے گردا فروخت کر رہا اخبار میں اعلان دیتا ہے کہ میری ماں کے علاج کے لیے پیسہ نہیں عزت دار انسان ہو میں گردہ بیچنا چاہتا ہوں اللہ کی قسم شادی محل کا کرایہ ڈیڑھ لاکھ روپے دو لاکھ روپے ویڈیوگرافی کا کرایہ پچاس ہزار روپے تیس ہزار روپے اور مسجد کے اندر کرنٹ کٹا ہوا ہے پانی کا کلیکشن کٹا ہوا ہے کتنی مسجدوں میں چوری کا کرنٹ ہے کتنی مسجدوں میں چوری کا پانی لیا ہوا ہے تم پیشاب سے استنجا کرنا چاہتے ہو ایک آدمی سفر میں گیا استنجا کیا پانی نہیں ملا تو اس نے کیا کہ لوٹے میں پیشاب کو پکڑ لیا اور پیشاب کرنے کے بعد اسی سے اس کو دھونے لگا ہوگا اس کی پاکی چوری کے کرنٹ میں نماز ہوگی چوری کے کلیکشن پانی کا لے کر اور یہاں دیکھو کیوں مر رہے ہو صاحب ذرا انسانیت لاؤ سوچو کہ ہم کتے نہیں لومڑی نہیں سانپ نہیں بچھو نہیں دیکھو اینک میں میں انسان ہوں انسان میں آدمی ہوں ذرا لاؤ ذرا صحابہ چراغ کو بجھا کر کھانے کی آواز کر کر پیٹ کا لقمہ مہمان کے پیٹ میں ڈالتے تھے وہ رکھو کرو آدھی روٹی لو آدھی روٹی دو وہ نہیں کر سکتے نہ تم نہ میں نہ تمہارا باپ نہ میرا باپ وہ صحابہ تھے صحابہ کھانا ایک تھا آدمی دو تھے مہمان کھاتا میزبان نہیں کھاتا میزبان کھاتا مہمان نہیں کھاتا تو بیوی نے مشورہ دیا کتنی نیک بیوی آتی کام کرو تم بیٹھو تم کھانے کے لیے میں پنکھا جھیلوں گی پیچھے سے چراغ بجھ جائے گا کھانے کی آواز کرنا مہمان سمجھے گا کہ میزبان کے پیٹ میں کھانا جا رہا ہے اور میزبان مہمان کے پیٹ میں کھانا اتار دے انسانیت ہے انسانیت مدینہ طیبہ کے اندر بک بکری کا سر یہ جو پایا ہے پکا زندہ بکری کو چلتے ہوئے دیکھا ہے مری ہوئی بکری کے زیوا کی ہوئی بکری کے پائے کو گھومتے دیکھا تم نے چلتے دیکھا باجو کے ایک نمبر کے مکان میں دیا ایک نمبر کے مکان نے کہا اللہ کے فضل سے دعوتیں آتی رہتی ہیں ہماری دو نمبر کے مکان والے غریب ہیں ان کو دیا دو نمبر والوں نے کہا اللہ کے فضل سے بقرعید کے اندر کہیں سے ران آئی تھی ہم نے کھا لیا تین نمبر کے یہ مذاق ہے کیا ہے یہ کیا ہے یہ میں کہتا ہوں کہ تمہاری مسجد کا ملا بلال کا نائب آج در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے تم اپنے گھرانے کے ساتھ اپنے ملک والوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے قبیلوں کے ساتھ اور اپنی بیواؤں کے ساتھ اور اپنے یتیموں کے ساتھ کیا سلوک بنا ہے یتیم خانہ اس لیے کہ اس کے اندر نام ہے ہمارا اور نام چھین لو کتے کو ہڈی نہیں ڈالیں گے مسجد کے عہدے سے ہٹا دو نماز کو نہیں آئیں گے عہدے کے لیے نماز تھی اور ہٹا دیا گیا یہاں ایک صاحب ہیں وہ گوپ پاخانے کے اوپر کی مکھیاں ہٹاتے ہیں ٹوال سے نماز ہوتی رہتی ہے مکھیاں ہٹاتے ہٹاتے آتے ہیں اور مسجد میں جماعت کے وقت الگ سے نماز پڑھ کر جاتے ہیں اب اگر عہدہ دے دیا جائے ابھی تو اثر میں پہلی سب کے مسلی ہوں گے کیا ہے صاحب یہ مذاق انسانیت کہاں گئی اخلاق کہاں گئے تین نمبر کے مکان والے نے چار نمبر کو دیا چار نے پانچ کو دیا پورے سو مکان تھے پھر وہ پایا گھومتے ہوئے اسی مکان میں آ گیا رات میں جس مکان نمبر ایک سے نکلا تھا ہر انسان یہ چاہتا تھا کہ میری ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو انسانیت تھی اخلاق تھے یرموک کی جنگ کے اندر ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں پانی لے کر گیا میں مر رہے ہیں دنیا چھوڑ معلوم مرنے کا مطلب بیوی بیوہ ہو رہی ہے نہیں جانتے اگر میں مروں تو میری بیوی بیوہ میں مروں تو میرے بچے یتیم میں مروں تو میں جانتا ہوں ظاہری اعتبار سے دنیا کا کتا ہونے کے اعتبار سے کہ میرے گھر کے اندر روزی کا دروازہ یہ بظاہر میں جانتا ہوں انہیں وہ نہیں جانتے تھے کہ مرنے سے بیوی بیوہ ہوتی ہے بچے یتیم ہوتے ہیں پانی لے جایا گیا کہا کہ مجھ سے زیادہ یہ پڑوس کا شہید مستحق ہے ان کے پاس لے جایا گیا کہا کہ یہ تیسرا مستحق ہے فرماتے ہیں کہ جاؤ جاؤ پہلا تو ایڑیاں رگڑ رہا ہے پہلے تک آئے تو وہ شہید ہو چکے دوسرے تک گئے تو وہ شہید ہو چکے تیسرے تک گئے تو وہ شہید ہو چکے ابو جہم فرماتے ہیں کہ تینوں ایک دوسرے کے خاطر شہید ہو گئے پانی اپنی جگہ پر باقی رہ گیا علماء نے لکھا ہے کہ گھر میں اگر حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی عمدہ سالن پکایا کچھ شوربے میں پانی ملا دو پڑوس کا خیال کرو کہاں گئی انسانیت اخلاق کہاں گئے ہمدردی کہاں گئی ضرورت نہیں ہے اللہ کو ان نمازوں کی کیوں دھوکہ دیتے ہو عمرہ کر کر حج کر کر غریب مر رہا ہے یتیم تڑپ رہا ہے بیوائیں سسکیاں لے رہی ہیں کس لیے یہ زیور کس لیے یہ شان و شوکت کس لیے یہ اونچی بلڈنگ ہے ان بلڈنگوں کے اندر غریب کا لہو لگا ہوا ہے ان سوٹ بوٹ کے اندر بیواؤں مسکینوں کی آہیں لگی ہوئی ہیں یہ دیکھنے والی آنکھ دیکھ رہی ہے تم دنیا والوں کو دھوکہ دو ہماری امپورٹڈ کار ہے اس کار کے ایک ایک پارٹس کے اندر ایک ایک جس کے اندر اور بیرنگ کے ایک ایک نقطے کے اندر میں جانتا ہوں کہ غیروں کا اس کا حق لگا ہوا ہے وفی وعلیکم حق حق حقسائیول محروم تمہارے مالوں کے اندر مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق لگا ہوا ہے کئی جمعہ سے آپ نے سنا اور میرے خیال میں کوئی جمعہ اسی نہیں کہ داڑھی کے بارے میں پردے کے بارے میں اور نماز کے بارے میں سود کے بارے میں اور ایک بات یاد رکھو جو انسان خود ہی کی زندگی گزارتا ہے میں میری زندگی یہ لکھ کر رکھ لو اگر اس کے خلاف ہو خالی چک پر سائن کرا کے لے جانا کامیابی اسی میں ہے کہ آپ دوسروں کی بھلائی چاہیں انسان کو اللہ نے پیدا کیا انسانیت کے لیے اللہ حفیع ما كان العبد فی عون اخی حدیث پاک میں آتا ہے اللہ بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں جب تک کہ بندہ اپنے دوسرے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے لوٹ چاہتے ہیں تم مسجد میں آئے دیکھا کہ کبوتر کا پر پڑا ہوا ہے یہ سوچ کر کہ اس سے میرے کسی بھائی کو تکلیف ہوگی اس کو اٹھا کر جیب میں ڈال لیا اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل ہے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیت الخلا جاتا ہوں اب ذکر تو کر نہیں سکتا تفسیر لکھ نہیں سکتا درود نہیں پڑھ سکتا فرماتے ہیں جتنی دیر تک میں ضرورت سے فارغ ہوتا ہوں پانی پکڑ کر بیت الخلا صاف کرتا ہوں تاکہ آنے والے بھائی کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو یہ بزرگان دین تھے حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ ہو سفر فرما رہے تھے ایک جینٹل مین صاحب تھے انگریز ٹوائلٹ گئے اور ناک پر کپڑا لگا کر فوراً واپس آ گئے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے کہ معاملہ اور باجرہ کیا ہے وقت کا شیخ الحدیث ہے ریلوے ٹوائلٹ کو صاف کرنا دیوبند کے شیخ الحدیث کی ذمہ داری نہیں شیخ الاسلام کی ذمہ داری نہیں مجاہد آزادی کی ذمہ داری نہیں انسانیت ہے انسانیت سیکھو انسانیت سیکھو دوسروں کے لیے مرنا سیکھو مٹنا سیکھو غم کو بانٹو غم کو لو کل تمہارے غم کو کوئی لینے والا ہوگا کل تمہارے دکھ اور درد کو کوئی سمجھنے والا ہوگا کنی کی زندگی مرو اور اللہ کی مدد نہیں آئے گی یہ اللہ کا وعدہ ہے میں اپنے لیے جیوں قیامت تک بلڈنگیں قائم کر لوں یہ دنیا والے تو بلڈنگوں کو فلور کو گن سکیں گے لیکن دل کی پریشانیوں کو نہیں دیکھ سکیں گے مہینے کے پندرہ بیس دن تیس تاریخ اکتیس تاریخ آتی ہے نا انگریزی میں کبھی تیس کا مہینہ کبھی تھرٹی فرسٹ کا مہینہ پندرہ بیس دن چیٹی والا کرنٹ والا اور بینک کا لون فلاں بل فلاں بل فلاں بل نرسنگ ہوم بل بل بل بل بل کے اندر بیس دن گزر گئے اور بیس دن کے بعد اترا ہوا چہرہ ابو سن خم تریرا جہنمیوں کا چہرہ جھریاں پڑی ہوئی سو ایرن مارے تو ایک نہ جائے کہا سیٹ صاحب کیا نہیں منتھ اینڈ پار نہیں ہوتا جو ہوا وہ سیٹ کا پیٹ پالنے کے لیے ہوا وہ بل کی بھرپائی کے لیے ہوا وہ سوت کی ادائی مر رہے ہیں لوگ کتوں کی زندگی دوسری رکعت میں آئے نہیں گرا کا گیا تھا پیمنٹ تھا سیٹ سے ملنا تھا پلا تھا پلا تھا پلا دل میں بیس تاریخ اور بیس سے لے کر تیس تک چہرہ بھوشن کم تریرا گا نہیں مین پینٹ ویپار کچھ نہیں اب جو ہوگا سوکھی روٹی گھر کی چلی جائے اور جو ہے گھر کے اندر دال کھانا ہو جائے بس یہی بات اسی میں جنوری بھی گزر گیا فبروری بھی گزر گیا ہر مہینہ اگلے مہینے کی امید میں ہر سال اگلے سال کی امید میں بال پک گئے باپ سے نانا ہو گیا دادا ہو گیا آخر کفن آ گیا اور کتے کی موت مر کر چلا گیا یہی زندگی کا خلاصہ ہر حسرت دوسری حسرت کو جنم دیتی ہے ہر خواہش دوسری سو خواہشوں کو پیدا کرتی ہے بیوی مرتے دم تک پوری دنیا کی نعمتیں اس کی قدموں تلے لاؤ اجی کر کیا ہی کر, ہی کیا دیا تم نے فلاں کو دیکھو کتنی غلامی کرتا ہے کیا چیزیں لا کیا کیا تم نے وہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے کتنے تھپڑ لگے تھے کتنی گالیاں لگی تھیں اور آپ کو معلوم ہے لون حاصل کرنے کتنی مشقتیں اور ایک جملے کے اندر جھاڑو پھیر دیا اس نے ستر سالہ خدمات پر غلامی بھی کی اور جھاڑو کی مار بھی کھائی صحابی فرماتے ہیں میں سفر میں جا رہا تھا بل بل میں فرق دیکھو بل بل کا فرق کیا ہوتا ہے قضائے حاجت کی ضرورت ہوئی استنجا کے لیے گیا تو دیکھا کہ ایک بل ہے یہ بل تو وہ ہے جو آپ کا فون کا ہے کرنٹ کا ہے لون کا ہے چٹ فنڈ کا ہے یہ ایک بل ہے اور ایک بل وہ ہے جس کو جانور سوراخ بناتے ہیں چونٹی نے بنایا مکوڑے نے بنایا فرماتے ہیں کہ میں استنجا کرنے کے لیے گیا تو بل تھی وہاں پر سوراخ تھا یہ بل ان کی نیکوکاروں کے لیے بل کیا کام کرتا ہے اور بدکاروں کے لیے دل کیا کام کرتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے فرماتے ہیں کہ استنجا کے لیے بیٹھا میں ضرورت اپنی پوری کرنے کے لیے ایک چوہا آیا اس نے ایک دینار اندر سے کھینچ کر لا کر میرے قدموں پر ڈالا میں نے کہا ہے کیا ہوا پھر میں دیکھا دوسرا کھینچ کر لایا وہی چوہا دوسرا دینار اس کھینچ کر لا کر میرے پیروں میں ڈالا فرماتے ہیں سولہ درہم اس زمانے کے گویا سمجھیے کہ تیس پینتیس ہزار روپے بل میں استنجا کی جگہ لا کر اس میں قدموں پر ڈال دیا پھر صحابی وہ میں ہوتا آپ ہوتا فرشتوں کو پتا نہ لگتا ایسا خرچ کرتے اور کہتے کہ فلاں سے قرض لیا امانت لی کہاں سے حاجی صاحب گاڑی آ گئی ہاں کوئی قرض دینا تھا پرانا قرض تھا یہ تھا کسی کو نہیں بتاتے حضرات صحابہ کرام کی خاصیت تھی کوئی بھی امر ہوتا آقا کے دربار میں جاتے فرماتے آقا یہ مسئلہ ہے استعمال کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا آقا نے فرمایا اللہ نے آپ کو بل سے دولت دی ہے مال دیا ہے یہ مال آپ کا ہے قدرت کا خزانہ ہے حضرات صحابہ کرام کو بلوں سے پیمنٹ آیا کرتا تھا آج ایک تاریخ سے بیس تاریخ تک بل کے لیے خون کبا رہا ہے یہ بل وہ ہے جو صحابہ کی تھی اور یہ بل وہ ہے جس کے لیے انسان آج مر رہا ہے تقوی پر لگے زندگی پرہیزگاری پر لگے انسانیت کے لیے لگے میں نے آپ کو ایک واقعہ بیان کیا تھا آخا کے پاس ایک عجیب و غریب فیصلہ گیا تھا مانو آپ میں اگر کچھ باتیں کہوں تو شاید یہ لگے گا کہ اس میں اپنی کچھ بڑائی ہے یہ ہے ہم صبح سویرے نہار پیٹ تین ساڑھے تین ہزار ایس ایم ایس امامت کا کوئی حصہ نہیں ہے ہم جانتے ہیں کہ اس کے کرنے میں اللہ کی مدد آتی ہے کوئی فری نہیں دیتا اس پر حجامت ہے کئی فون لگانے پڑتے ہیں کئی فونوں کی بل کی ادائیگی اس لیے کہ جمعہ کے بیان اس میں نشر کیے جاتے دنیا کا ہر امام انٹرنیٹ لیے ہوئے آن لائن پورے ہندوستان کے اندر ایک نورانی مسجد کے علاوہ الحمدللہ کسی اور کا جمعہ کا خطبہ آن لائن تو ہمیں کیا ملتا ہے اس کو میری نائن لاکھ کی ڈیوٹی ہے ذمہ داری یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم دوسروں کو فائدہ پہنچائیں گے اللہ تبارک تعالیٰ برے وقت میں ہماری مدد نصرت کرے گا اور ہم نے دیکھا ہم نے دیکھا ہم نے دیکھا اللہ کی مدد کو آنکھوں سے دیکھا اللہ کی نصرت کو دیکھ اللہ کی قسم کوئی بڑی بات نہیں ہے لوگ کروڑوں خرچ کرتے ہیں ہم تو ٹھکریاں خرچ کر کر کیا آپ کے سامنے ریاکاری کریں بتلانا مقصد یہ ہے کہ آدمی اگر خدمت خلق میں لگا رہے ماروڑی قوم ترقی پر ہے بھورا بھوری قوم ترقی پر ہے قادیانی دنیاوی ترقی پر ہے کیوں اس لیے کہ کسی قادیانی کو کسی بھورے کو اور کسی ماڑوڑی کو کسی مسجد کے باہر اور کسی مندر کے باہر بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے گرنے نہیں دیتے اپنی قوم کے لوگ کو تو جب ایک انسان اپنی برادری کے آدمی کو گرنے نہیں دیتا تو خدا کا دستور یہ ہے کہ جو اپنے مخلوق کو اللہ کی مخلوق کو گرنے نہیں دیتا اللہ اسے بھی گرانے نہیں دیتا یہ اللہ کا دس اللہ یہ نہیں دیکھتا یہ ہندو ہے مسلمان ہے ظلم نہیں کروں تو میں چکوں گا مزہ اس کا اگر ظلم وہ کرے گا ماروڑی وہ چکے گا دنیا کی حد تک اگر ہم نے بس اسٹاپوں میں ریلوے اسٹیشنوں کے اندر واٹر کولر لگا ہوا ہے کسی حاجی کا ہے وہ سیٹ لگایا ہوا ہے ماڑوڑی جس کو تم سوت خور کہتے ہو وہ لگایا ہوا ہے دیکھیے ڈونیٹڈ لکھا ہوا اس کے اندر انسانیت اخلاق تو اللہ اس قوم میں بھکاریوں کو نہیں پیدا کیا جیسے مسلمان نماز کے بعد کھڑے ہو کر میرے دو بیٹیاں ہیں میری بچی کی شادی کا مسئلہ ہے میرے گھر سے بے گھر کر دیا کبھی آج تک ان کے مندروں کے باہر کسی سیٹ کو قادیانیوں کو ان کی عبادت گاہوں کے باہر بھورے لوگوں کو ان کے جو ہے عبادت گاہوں کے باہر بھیک مانگتے دیکھا نہیں مسلمان ان کے پاس پیسوں کی کمی ہے روپیوں کی کمی ہے انسانیت نہیں ہے اخلاق نہیں ہے آپ لگ جائیں اللہ بندوں کی مدد میں لگ جائیں اللہ کی مدد اللہ کی نصرت آئے گی عنوان ہم نے جو ایس ایم ایس کیا تھا بہت عجیب و غریب ہے وہ عنوان برقعے کے بارے میں تھا ایک کسان اور جاہر گوار بادشاہ بنا بہت ہی دلچسپ واقعہ عجیب و غریب لیکن اہم باتیں ہیں میں اس کو پہلے پورا کر لیتا ہوں مکمل کر لیتا ہوں آپ نے سود کے بارے میں سنا کہ سود کا لینے والا کم سے کم درجے کا گنا ماں کے ساتھ بلاکار ہے نا چھتیس مرتبہ وہ بھی میں کہتا ہوں کسی کی عمر چالیس سال کسی کی پینتیس سال حتیٰ کہ کسی کی ستر سال ہوگی اور سیڑھی کے ذریعے سے نت کے ذریعے سے جہاں تک ہماری بات دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچے گی ممکن ہے اس میں کوئی سو سال کا ہو میرا بھائی کوئی سو سال کا تیری سو سالہ زندگی کے اندر ایک طرف دو پرچے لے ایگزام شیٹس ایک میں یہ ایک میں بی ایک میں الف ایک میں با ایک میں گنا لکھنا زنا اس کا عذاب کیا ہے نماز چھوڑنا اس کا عذاب کیا ہے داڑھی مڑانا اس کا عذاب کیا ہے جماعت چھوڑنا اس کا عذاب کیا ہے گالی دینا اس کا عذاب کیا ہے شراب پینا اس یہ میں گنا بی میں اس کا سزا یہ میں گنا ایسے لکھو پوری زندگی کے اندر آپ کو اتنا خطرناک عذاب سوت کا جتنا ہے کسی اور عبادت نماز بھی چھوڑو کافر تو ہو جاؤ گے ماں کا بلاکار تو نہیں کرو گے مشرق جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان اللہ لا فیرو ان کا بھی وہ ما فرو ذلك لمن دالی اللہ ہر گنا کو معاف کرتا ہے شرک کو معاف نہیں کرتا ٹھیک ہے اے اللہ تو مشرک کو معاف نہیں کرتا لیکن مشرک ماں کے کپڑے نکال کر کتا کتی کا تو کام نہیں کر رہا گھنولا کام ہے گرا ہوا کام ہے لیکن حاجی صاحب امام صاحب دائی مبلک داڑھی رکھنے والے امامہ پہننے والے سود لیا تو کہا کہ تو نے اگر ماں زندی ہے چولی نکال کر لنگا نکال کر مادر ذات برہنا کر کر کتا اور کتی اور سور سورنی کا کام کیا چھتیس مرتبہ تھرٹی سکس ٹائم اور اگر مری ہوئی ہے رات میں اٹھا دیکھا کہ اولے پڑ رہے ہیں برسات ہو رہی ہے سب لوگ خواب غفلت میں چھاتا کھولا چھتری کھولی کلاڑی لیا اور گیا قبرستان کے اندر واچ مین کو بیس روپے رشوت دیے اور پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ آج سے پندرہ سال پہلے میری اما ہاں ہاں میں جانتا ہوں تو اس نے خبر بتائی تو اس نے کلاڑے سے کھودا اور اس کے کفن کو پھاڑا اور انہیں ہڈیوں کے ساتھ چھتیس مرتبہ بلاکار کیا تم نے زندگی میں کوئی گنا کا عذاب ایسے سنا داڑھی منڈانا گنا ہے نماز چھوڑنا گنا ہے اللہ کو گالی دینا گنا ہے کفر کرنا گنا ہے یہ کتنا گھنونا سا ماں کی قبر کو کھوپ کر قبر کے ڈھانچے ماں کے ڈھانچے کے ساتھ چھتیس مرتبہ زنا کرنا بدکاری کرنا وجہ کیا ہے کیا ہے وجہ نماز تو دین کا ستون ہے حج عبادت کی روح ہے مزہ ملتا ہے لبیک اللہم لبیک اللہ کو خطاب کر رہے ہیں آپ دنیا کو چھوڑ کر حجر اسود کو چھو کر اللہ کے ہاتھ پر مسافہ کر رہے ہیں لیکن یہ کیا ہے اسے چھوڑا تو اتنا بڑا عذاب نہیں ضرورت پر آپ نے سوت کو لیا یا سوت کو دیا تو کہا کہ رات کے بارہ ایک بجے جا کر خبر کھود کر ماں کے ہڈیوں کے ڈھانچے میں اس کے شرمگاہ کے ساتھ وہ سلوک کیا جو کتا کتی کے ساتھ کرتا ہے اتنا گھنونا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے اللہ نے مسلمان کو انسانیت کے لیے پیدا کیا درد دل کے واسطے پیدا کیا ایک غریب میرے پاس آیا کسان آیا کہ بھائی فصل کے لیے بیج کے لیے پیسہ چاہیے میری ماں بیمار ہے میری بیوی کی ڈلیوری کا مسئلہ ہے میری بیٹی ایڑیاں رگڑ کر جان دے رہی ہے حاجی صاحب امام صاحب سو روپئے کی ضرورت ہے میں نے دیکھا مجبوری سخت ہے اب سو کے بجائے چھ سو پوچھوں یہ دینے کے لیے تیار ہے تو میں نے کہا شرط ہے میں سو دوں گا لیکن میں دیکھ رہا ہوں بیٹی ایڑیاں رگڑ رہی ہے بیگم ڈلیوری کے درد سے کے لیے مر رہی ہے وہ تڑپ رہی ہے جنازہ جا رہا ہے کفن کے پیسے نہیں تو میں نے کہا چھ سو روپئے دینا پڑے گا اس نے کہا ہزار لے لیجیے میں نے اس کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اس کے ارمان اور انسانیت کا خون کیا شریعت نے کہا ڈاکہ ڈالتا اتنا جرم نہیں تھا کسی مجبور کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا تو تو نے وہ جرم کیا کہ جو ایک اور سور بھی نہیں کرتا کہ ماں کے ساتھ چھتیس مرتبہ تو نے زنا کیا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو تجھے چاہیے یہ تھا تجھے چاہیے یہ تھا کہ اس وقت ارے یار اللہ اکبر معاف کرنا مجھے تیرے گھر تک پہنچ کر یہ رقم پہنچانی تھی الٹا مجبوری میں نہ جائز پیدا ایک آدمی گھر چھوڑ کر جا رہا ہے ٹرانسفر ہو گیا معلوم اب یہ سامان ڈھو کر نہیں جاتا اب اسے کچرے کے مول میں پوچھتا ہے انسانیت ہے یہ انسانیت ہے جن مردوں نے اپنی شادی کے موقع پر اپنی بے دماغ کے گھروں سے انہوں نے جوڑے کی رقم لی یا ایک ایک گھوڑے کی رقم لی سواری لی مستقبل نہ کل کا مجھے پتا نہ اثر کا مجھے پتا نہ آپ کو پتا میں زندہ رہوں گا آپ رہیں گے ایک سانس کا پتا نہیں ایک سانس جو اندر گئی وہ باہر آئے گی یا باہر تھی اندر اللہ کی قسم لیکن اتنا یقین ہے اس کے گھر لڑکی پیدا ہوگی اگر اس نے ایک لاکھ جوڑے پر لیے ہیں میرے منہ پر تھوک دینا کہ آنے والا دس لاکھ اگر طلب نہ کرے سوت کے ساتھ درد دل کے واسطے پیدا کیا اس دل کو دکھائے گا اس حق کو تو تلف کرے گا موت سے پہلے خدا اس سے بدتر انجام دنیا کے اندر دکھائے گا مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کے کاغے کو ستر مرتبہ ڈھایا جا سکتا ہے انسان کے دل کو ایک مرتبہ زخمی کرنا اس سے زیادہ گنا کہاں گئی انسانیت اخلاق کہاں گئے ایک آدمی گاڑی لیتا ہوا جاتا ہے اچانک پیٹرول ختم ہو گیا اب اسے معلوم سلام کرے تو گرفتاری آتی ہے الٹا پلٹا رہ کر جاتا ہے اور سمجھتا میں دنیا کا بڑا عقل مند آدمی ہوں کسی کی مجبوری معلوم ہو کر پیٹ دکھانا تکلیف دینا اللہ کو یہ ہرگز گوارا نہیں ہے میں نے کہا عبادتوں کے اندر دیکھیے عبادتوں میں دیکھیے صبح میں مریض کی عادت کی شام تک ستر ہزار فرشتے کون سی اور عبادت اس کے مقابلے میں ہے کہ ستر پر ایک ہزار فرشتے آ رہے بتائیے آپ انسانیت اور جماعت کی تاکید کتنی ہے نماز کی جماعت کی تاکید آخا نے فرمایا جو مسجد میں جماعت کی نماز چھوڑے گا میرا جی چاہتا اس کے گھر کو آگ لگا دو فرمایا نہیں فرمایا آخا سکرات کی حالت میں تھے موت کی سختی کی حالت میں تھے بے ہوش ہوتے تھے بدمے میں پانی تھا اما عائشہ کے گود میں آپ کا سر مبارک تھا آپ اس میں ہاتھ ڈالتے چہرے انور پر ملتے اور دعا کرتے اللہ عینی اللہ سکراتی موت اے موت کی سختی بہت ہے میری مدد پر حضرت بلال جب کہا پتخا سلاح پتقامتی سلاح نماز کھڑی ہو گئی دو صحابہ کو بلایا آقا نے کہا کہ ادھر اور ادھر رائٹ اور لیفٹ سہارا دو مونڈے کے اندر آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں کو ڈالا حدیث میں آتا ہے مسجد کا فرش کچا تھا ریت کا تھا آقا جب جا رہے تھے پیر گھستا ہوا اس کے نشانات زمین پر پڑ رہے تھے یہ جماعت کی اہمیت ہے سکرات کی حالت میں صحابہ کے سہارے سے پیر کو گھستا ہوا سب تک پہنچنے کی کوشش کی آپ نے جماعت نہیں چھوڑی لیکن آقا نے فرمایا اگر کسی کو ایسا مرض ہو کہ جس سے دوسروں کو گھن آتی ہو تو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے مسجد میں نماز نہ پڑھے سمجھ رہے ہیں ایک طرف سکرات کی سختی میں مسجد میں آنے کا یہ مسئلہ اور جب اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف ہو تو اسی جماعت کے بارے میں حکم ہے اب مثال کے طور پر کسی کے جسم میں زخم ہے پریس رہا ہے اس کے جسم میں بدبو ہے کیڑے بڑے ہوئے ہیں کہا کہ تیرے گھر میں پڑھ لینا سو جماعتوں سے تجھے افضل ہے اس لیے کہ تو مسجد میں آئے گا تو تکلیف ہوگی دوسروں کو دوسروں کو تکلیف کے خاطر شریعت کے مسئلے میں رعایت کر دی گئی آخا جب نماز پڑھایا کرتے تھے حدیث پاک میں آتا ہے فجر کی نماز اتنی لمبی کیا کرتے تھے کہ روشنی دکھائی دینے اندھیرے میں شروع کرتے اور اجالے میں ختم کرتے تھے کبھی سورہ روم پڑھتے کبھی سورہ انکبوت پڑھتے سورہ یاسین پڑھتے لیکن روایت میں آتا ہے کہ آپ امامت فرما رہے ہیں اس زمانے میں خواتین شروع میں آتی تھی پہلے مردوں کی سب بعد میں بچوں کی سب بعد میں عورتوں کی پیچھے سے سب لگتی تھی تو فرماتے ہیں جب کسی بچے کی رونے کی آواز آتی تو آخا نماز کو چھوٹا کر دیا کرتے تھے کہ کہیں اس کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف نہ ہو ایک عورت کے دل کے تکلیف پہنچنے کی وجہ سے آخا نے نماز کے اندر رعایت فرمائی ہے انسانیت اخلاق دوسروں کے دکھ اور درد کو پہچاننا تیمارداری کرنا غم کا بٹوارا کرنا یہ عبادتوں سے زیادہ افضل ہے اسی لیے آپ نے سنا ہوگا شیطان کی مجلس سمندر کے تخت پر لگی ہوئی تھی رئیس امیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے حلقے کے ذمہ دار سے پوچھا آپ نے کیا کارنامہ انجام خوش ہو کر کہا دس آدمیوں کو حد سے روکا مبارک مبارک تشریف رکھیے دوسرے حلقے کے ذمہ دار سے پوچھا آپ نے کیا کارنامہ پچاس آدمیوں کو نماز سے روکا تشریف رکھیے ماشاءاللہ ماشاء اللہ آپ نے کیا کارنامہ انجام دیا تیرہ آدمیوں کے گھروں میں کیبل کلیکشن لگوایا ماشاء اللہ سبحان اللہ تشریف رکھی ہے اب ایک دن نن ہلکے کے امیر صاحب وہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے پوچھا کہ بھائی کچھ بولتے ارے چھوڑو یار اتنے بڑے بڑے کارنامے اس نے حج سے روکا نماز سے روکا کیبل کلیکشن لگوایا ہم نے کیا کیا اب کوئی بیان کرنے کی تھوڑی نہ لائق ہے کہا تو صحیح کہا کیا کہنے لگے کہو کچھ تو کیا ہوگا ارے شیطان ہے تو کچھ کرے گا سانپ ہے تو کچھ ڈسے گا بچو ہے ڈنک مارے گا چھوٹا صحیح بڑا صحیح نصاب کی عادت کہاں جاتی ہے بت تو بتاؤ تو صحیح کہنے لگا بس ایسے ہی میاں بیوی میں بڑی محبت تھی میں نے کچھ غلط فہمی پیدا کر کر ان دونوں کے درمیان اختلاف کو پیدا کر دیا تو فوراً تک سے اٹھا آؤ سینے سے لگ جاؤ اس پوری محفل کے اندر اگر کوئی کارنامہ انجام دیا ہے تو تم نے انجام دیا ہے اس لیے کہ اس نے انسانیت کی تار کو توڑ دیا محبتوں پر قینچی چلا دی شیطان آخا نے فرمایا کیا تم جانتے ہو میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں جو عمل نماز سے روزے سے حج سے زکات سے تلاوت سے عبادتوں میں سب سے افضل ہے کیا آپ بھی کرنا چاہیں گے وہ کیا ہوگا عمل اگر حج افضل ہوتا آقا کہتے حج کر لو عمرہ کر لو حلال حرام دیکھو نہیں نماز ہوتی آقا کہتے تحجد پڑھ لو میں کیا بتاؤں تمہیں ایسا عمل نماز روزہ زکات حج تمام سے افضل ہے صحابہ نے اللہ و رسول عالم اللہ ان کے رسول بہتر جانتے ہیں آقا نے فرمایا دو بچھڑے ہوئے دلوں کو تم ملا دو چاہے جھوٹ بول کر جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ اللہ لعنت اللہ علی القاذبین اللہ نے قرآن میں کسی گنا پر لانت نہیں کی سوائے جھوٹ پر لیکن ایسا جھوٹ جس سے دل مل جائے اس جھوٹ پر خدا کی رحمت کے فیصلے ہیں اور وہ جھوٹ کائنات میں سب سے بڑی عبادت ہے اور ایسا سچ جس سے دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے میں نے ایک آدمی کے بارے میں کہا یار وہ تو آتا ہے پہلی سب میں ہے ایک نمبر کا جو کا غلام جا کر اس بات بھی سچی میں نے کہا وہ بھی سچ لیکن اس نے جا کر بتی لگا دی کہاں سچ اس یہ وہ سچ ہے جس سچ پر زمین آسمان کی لانتیں یہ وہ سچ ہے کہ جس پر خدا اور اس کا رسول ناراض ہے یہ سب حدیثیں یہ سب واقعات ایک رنڈی عورت اس نے پیاسی کتے کو پانی پلایا تو کیا ہوا سب جانتے چھوٹا وقت جنت میں گئی ایک نیکو کار عورت بلی کو پالا اور اسے دانا پانی دینے بھول گئی بلی مر گئی جنازہ آیا سب نے تعریف کی ماشاء اللہ کیا کہنے صاحب دن میں روزہ رکھنے والی راتوں میں قیام کرنے والے چپ رہو چپ رہو کہا کیا فرمایا کہ بلی کو اس نے مار دیا میں اس کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں کہاں گیا کہاں گئی عبادت انسانیت اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی رحم کرم تم کرم کرو ارحم و منفی ارب یرحمکم کو منفی سبا زمین والوں پر رحم کرو خدا تم پر رحم کرے گا مالک مزدور کا حق نہیں ادا کرتا بڑا چھوٹے پر شفقت نہیں کرتا تو غیر غیر پر کیا شفقت کرے گا کیا تنخواہیں دیتے ہیں آپ کیا ان تنخواہوں پر مزدور پل جاتا ہے اگر دے دیں کیا خزانہ کم ہو جائے گا کیا حدیث کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ کتنے مالک ہیں اللہ ان کو روزی ان کے غلاموں سے دے رہا ہے غلاموں کے صدقے میں دے رہا ہے یہ غلام ہٹ جائیں یہ مالک دانے دانے کو ترسیں کیا رویہ ہے آپ کا کیا سلوک ہے کیا جانوروں جیسا سلوک نہیں کرتے یہ نماز لے کر کیا کریں گے حدیث لے کر کیا کریں گے آخا نے فرمایا قیامت کے دن ایک بندہ پہاڑوں کی شکل میں نے کیا لائے گا روزے نماز عبادتیں اور پھر کہتے ہیں کہ پاپر ہو گیا وپار کے اندر لاس ہوتے ہوتے ہوتے ایک رائی کے دانے کے برابر اس کے پاس نیکی نہیں رہے گی اللہ اکبر کیا ہوا وہ آیا اے اللہ اس نے مجھے دنیا میں گالی دی تھی کہا کہ میں نہیں جانتا تم جانو وہ جانے ایک کام کر عہد کے پہاڑ کے برابر سبحان اللہ کی نے کیا وہ چھین کر لے کر گیا دوسرا آیا اے عورت آئی کہا اللہ اس نے مہر نہیں دیا ساری زندگی عورت کی غلامی کی پورے سماج معاشرے سماج سوسائٹی میں مشہور تھا ایک نمبر کا جورو کا غلام قیامت میں کہا اس نے مہر نہیں دیا میں نہیں جانتا تم جانو وہ جانو حقوق العباد ہے نماز ہو تو مجھ سے پوچھو روزہ ہو تو مجھ سے پوچھو ذکر ہو تو مجھ سے پوچھو یہ کیا ہے تم جانو اب وہ اس نے کہا کہ میرا مہر دو نہیں بیگم یہاں تو روپیہ پیسہ نہیں میں تمہارے لیے کتنا مرتا تھا ڈلیوری کے لیے تم گئے تو مچھروں میں کانٹوں میں پارک میں سو کر تمہارے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کی بھائی نے ارے جاؤ بھاڑ میں مجھے میرا مہر دو یا نہیں تو دو حج تم نے مقبول کیے مبرور حج مبرور وہ مجھے دے دو اب وہ حج لے کر چلی گئی اولاد نے آ کر کہا ارے تم نے مجھے ایسی اسکول میں داخل کیا چڈی والی اسکول میں بچی آئی اس نے کہا اسکٹ والی اسکول میں اور پھر بڑا آیا تم نے مجھے آکسفورڈ یونیورسٹی میں بھیجا امریکہ کے کتوں کے درمیان بیٹا شراب کا عادی ہو گیا عشق و معاشقے میں پڑ گیا تم چاہتے تو مجھے برائی سے روکتے تھے تم تھے ذمہ دار میرے برائی کے لو لو یعنی تو میری برائیاں تم لو ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے انسانیت نہ ہونے کی وجہ سے اخلاق نہ ہونے کی وجہ سے سب عبادتیں بیکار ہو جائیں گی اور حیوانیت ہے لیکن مخلوق کی ہمدردی ہے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا ایک رنڈی نے اللہ نے کہا یہ ادا میری اس کی اتنی مجھے پسند آئی میں نے اس کو جنت دے دی میں نے اس کو جنت مرحمت کر دی تو یہ اخلاق یہ کردار یہ انسانیت یہ ہمدردی یہ لوگوں کا دکھ درد غم بانٹنا دوسروں کے کام آنا ہے انجمن اپریل کا مہینہ آتے پیپر کے اندر لال لنگیاں کے فوٹو آتے ہیں ہم نے سنت ابراہیمی کروائی چالیس ہزار روپے چندہ کیا بیس ہزار کا کرایا بیس ہزار بانٹ کے کھا لیے جون کا مہینہ آیا ہم نے اسکول کٹ دی ہم نے کتابیں دی ہم نے کاپیاں دی یہ سب نام نمود کے لیے اسی گھر کے اندر رات کو جا کر دروازے کو کٹ کٹا کر بل مار کر میں بھوکا ہوں اگر بچی ہی آدھی روٹی دے دو وہ نہیں دے گا اخبار میں تصویر آئی ہم جماعتوں کے لیے تحریکوں کے لیے جھنڈوں کے لیے کام کریں گے انسانیت کے لیے کام نہیں کریں گے ہم جس نے سوا کروڑ کی مسجد بنی رات میں جا کر سوا روپے کی اٹلی پوچھو وہ نہیں دے گا اس لیے کہ وہاں نام ہو رہا ہے رات کی تاریخی میں کہاں نام ہوگا بیٹی کی شادی ہے لڑکے والے ظلم کر رہے ہیں نہیں دینا چاہتے تھے ہم جوڑے کی رقم اور بچی کی عمر گھٹ رہی ہے نہیں دیں گے کیا پتا لگے گا پیچھے سے دیں گے اسٹیج ڈالو فوٹو گرافر کو لاؤ اسے نقاب میں لا کر بیس ہزار کی چک ایسا دو وہ عورت نقاب میں لے رہی ہے کل میڈیا میں آ رہا ہے بیس بھی دیں گے چالیس بھی دیں گے یہ ہے آج ہمدردی بھی ہے یہ دکھاوے کے لیے ریاکاری کے لیے اپنا جھنڈا بلند کرنے کے لیے اس سے کوئی انسان تیر نہیں مار سکتا اس سے کوئی انسان سر نہیں بلند کر سکتا اللہ کی رحمت سے وابستہ ہو جاؤ اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت سے جڑ جاؤ درجات بلند ہوں گے آن کی آن کے اندر اللہ تبارا تعالیٰ تقدیر بلند کر کے رکھ دے گا آج کے عنوان میں ہم نے لکھا ایک رات میں ایک صحابی کو جنت ملی کیسے دو عالم علیہ سلم تشریف فرماتے صحابہ کرام تھے فرمایا کہ آج کون قوم کا پہرا دے گا B S F border security force کا کام کرے گا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دوں گا پہرا پہرا دینے کا مطلب یہ تھا ایک صحابی جگیں گے بقیہ سب آرام کریں گے یا نماز پڑھیں گے تلاوت تیر آئے گی ان کے سینے میں تلوار چلے گا ان کے سر پر تو فرماتے ہیں کہ ساری رات گزر گئی فجر ہو ہو رہی تھی آقا نے فرمایا بی ایس ایف بن کر جو گئے تھے وہ کہاں ہیں کہا کہ آقا نہیں آئے اتنے میں آقا نے کہا دیکھو دیکھو وہ دھول چھٹ رہی ہے کوئی گھوڑ سوار آ رہا ہے تو آئے حضرت انس رضی اللہ تعالی فرمایا کہ انس کیا ماجرا رات کیسے گزری آقا اللہ گلا ہے میں اس گھوڑے سے صرف دو حاجتوں کے لیے اترا ایک استنجا اور ضروری حاجت کے لیے اور دوسرا نماز کے لیے ورنہ ساری رات میں پہرا دیتا رہا آخا نے فرمایا آج کی رات اس عمل کو کر کر تم نے جنت کو واجب کر لیا اب موت تک تم کوئی کام کرو نہ کرو جنت تمہاری ہو گئی کیوں قوم کا پہرا تھا قوم کی حفاظت تھی پھر خوارانہ فساد ہوتا ہے لڑائیاں ہوتی ہیں جھگڑے ہوتے ہیں عزت و آبرو پر حملہ ہوتا ہے تو یہ ہجڑے گھروں میں بیٹھنے کے بجائے جا کر اب یہ جو ہارلکس کھایا تھا جم خانے میں جا کر باڑی بنائی تھی یہ کس کام کے لیے آ کر میدان کے اندر آ کر اس نے ماں بہنوں کی آبرو بچائی تو اس ایک رات کے عمل سے اللہ جنت کو واجب کر دے گا اب اس کا بالمقابل کوئی آپ ایسا عمل بتاؤ کہ پوری رات قرآن پڑھا جنت واجب ہوئی دے دے اللہ اور بات ہے منائی نہیں پوری رات اس سجدے میں گزاری دے سکتا ہے لیکن وعدہ جو ہے وہ قوم کی حفاظت کے لیے ملت کی حفاظت کے لیے عورتوں اور ماؤں بہنوں کی عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے کوئی ایک رات دے گا آخا نے کہا کہ جنت اس کے حق میں واجب ہو گئی حضرات انسان اگر اللہ کے راستے میں مخلوق کی خدمت میں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق کی محبت میں وقت لگاتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے خدا اس کو ترقی دیتے ہیں اور اگر وہ اللہ کی مخلوق سے محبت نہیں کرتا اور اللہ سے تعلق قائم نہیں کرتا وہ قارون کا خزانے کا مالک ہو جائے فرعون کی سلطنت کا مالک ہو جائے میرا رب اسے دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے کتے کی موت دیتا ہے اور آخرت میں تو اس کی ذلت اور رسوائی کا کیا کہنا حضرت موسا علیہ سلاد و سلام نے پوچھا تھا نا میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا اے اللہ کائنات کا بہترین اور بدترین آدمی دکھانا تو اللہ نے کہا کہ پہلے خراب دیکھ لو بعد میں اچھا دیکھو اب جو کھڑے ہو گئے فلاں جگہ علاقے پر درخت کے نیچے تو دیکھا ایک آدمی جا رہا ہے تو سمجھ لیے کہ واقعی یہ آدمی شرابی ہے زانی ہے بدکار ہے ماں باپ کا نافرمان ہے قاتل ہے وہ تو ساری دنیا جانتی ہے خیر اللہ نے بھی مہر لگا دی شام میں اللہ سے پوچھا کہ کائنات میں سب سے بہترین کون ہے تو عجیب بات ہوئی اللہ نے کہا اسی درخت کے نیچے جاؤ گئے تو دیکھا یہی آدمی جو صبح میں تھا حضمس علیہ سلاۃ وسلام کی حیرت کی انتہا نہیں رہی صبح کا جو آدمی جہنمی تھا رات میں جنتی کیسے بن گیا پوچھا اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسا بات اصل میں یہ تھی کہ اس کے بیٹے کو لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل میں لے گیا بس باپ کو دیکھا ہوگا کہ وہ گود میں پیچھے اٹھا لیتے ہیں بچے کو تو ایسے اٹھا لیا تھا اور لے جا رہا تھا بچہ تو بچہ ہوتا ہے تو بچے نے پوچھا ابو جان ابو جان یہ جو گھوڑا جا رہا ہے اور یہ کیا یہ بڑا ہے تو کہا کہ نہیں اس سے بڑا تو وہ ہوتا ہے ہاتھی تو ہاتھی کو دکھایا کہا کہ یہ دنیا میں سب سے بڑا بچہ ہے کیا دنیا میں سب سے بڑا نہیں بیٹا اس سے بڑا تو وہ پہاڑ ہوتا ہے وہ پہاڑ کو دکھایا بچے کی زبان تھی وہ کوئی حقیقت تھوڑی نہ تھی کہا یہی بڑا کہا نہیں بیٹا اس سے بڑا تو جو ہے آسمان ہوتا ہے بادل ہوتا ہے تو بادل کو دکھایا یہ تو کہا کہ یہی اس سے بڑا کوئی نہیں نہیں بیٹے اس سے بڑا تو آسمان ہوتا ہے تو کہا کہ آسمان تو سب سے بڑا ہوگا دیکھو جہاں تک وہاں تو اس کے بعد کہا اس بچے نے پوچھا کیا اس سے بڑا بھی کوئی ہوتا ہے اب ہم ہوتے تو آپ ہوتے تو کہتے ہی تو مشرق سے مغرب حد نگاہ تک آسمان ہے تو اللہ نے اس کی زبان سے نکالا بیٹے خدا کی رحمت اس سے بڑی ہوتی ہے اللہ فرماتے ہیں کہ جس وقت موسا اس نے یہ جملہ اپنی زبان سے نکالا میری رحمت جوش میں آ گئی اور میں نے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جو صبح میں کائنات کا بدترین جہنمی تھا ایک بول کی وجہ سے میں نے اس کو جنتی بنا دیا یہ اللہ کی رحمت ہے جڑ جاؤ چھوڑ دو خودی کی زندگی کتے کی زندگی گزارنا دکان کی پوجا کرنا مال کی پوجا کرنا اولاد کی پوجا کرنا جوڑوں کی نہیں میں کہہ رہا ہوں مانو میری بات یہ کام نہیں آئی کسی کو آج تک یہ کام نہیں آئے گی بلکہ بربادی ہے اگر دو روپیے کا نفع ہوتا میں اجازت دے دیتا آپ کو نہیں بربادی ہے صاحب نفع دوسروں کی مدد کرنے میں دوسروں کے تعاون کرنے میں کسان تھا جاہی اور گوار قسم کا وہ صبح میں جاتا اپنے کھیت میں کھیتی باڑی کرتا اور پھر واپس آ جاتا جاتا واپس آ جاتا ایک دن سوچا یہی گھر کا دکان کا گھر کا دکان کا کھیت کا بیوی کا طواف اتنے سال تک ہو گیا چلو کچھ بزنس کو بڑھائیں تو اس ارادے کے ساتھ گاؤں کو چھوڑ کر وہ دوسرے گاؤں کو بزنس کی نیت سے گیا اب وہاں جانے کے لیے اس کو کوئی ٹھکانا چاہیے تو گاؤں کا ایک آدمی اس کا دوست وہاں کی مسجد میں امام تھا کہا کہ بھئی آج ہم آپ کے کمرے میں قیام کریں گے توشا تو ہمارا ہوگا قیام آپ کے کمرے میں ہوگا اب جو گیا مسجد کے احاطے کے اندر اس کا کمرہ تھا تو اس نے یہ کیا کہ اب وہ اٹھا نماز کو اب یہ تو نہیں سو سکتا تھا مجبوراً نماز کو گیا فجر میں گیا زہر میں گیا ہفتے کے دن گیا اتوار میں گیا بزنس سے گیا تھا لیکن آرام یہاں کرتا تھا تو اب سات دن نماز پڑھنے کے بعد اب اس کے اندر نماز کی خوبی پیدا ہو گئی نیک لوگوں کی صحبت کا ایک لمحہ انسان کی زندگی میں ہدایت کی شمع کو روشن کر دیتا ہے زندگی بدل گئی اب گیا اپنے وطن اپنی بیوی کے پاس تو اس نے راستے ہی میں حساب کر لیا بیوی کے مزاج کو جانتا تھا کہ بیگم میرے لیے چار روٹی پکائی ہوگی اور اپنے لیے تین روٹی پکائی ہوگی دسترخوان میں بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد پہلے نماز پڑھی عشا وشا کی اور اس کے بعد کہا میرے لیے تم نے جو چار روٹی پکائی وہ پہلے لاؤ اپنی تین روٹی بعد میں کھاؤ بیگم تھی کہا کہ یہ تو جنات کا مالک ہو گیا اس کو کیسے پتا کہ یہ چار روٹی اس کے لیے پکی ہے اور تین روٹی میرے لیے اس کو پتا کیسے لگا اب گیا نماز میں زہر اثر کی تو اڑوس پڑوس کو کہنے لگی کہ میرا شوہر جیسے ہی پردیس گیا جنات اور موکل اس کے ہاتھ میں آ گئے تو اس نے کہا ارے بے خوب کہیں کی تباقی بات ہوگی اب ایک کام کرنا تو چھ روٹی پکانا اور اپنے لیے جو حزب معمول دو روٹی وہ پکانا وہ تو اتفاق تھا جو اس نے وہ بات کہی تو اب اس کے بعد جب آیا زہر پڑھ کر تو اس نے راستے میں کیلکولیشن کر لیا کہ سفر میں گیا ہوں تھکا ہوں آرام کیا ہوں غسل کیا ہوں اب تقاضا زیادہ ہے تو اب اس نے کہا کہ بیگم میرے لیے چھ روٹی پکائی ہوگی اور اپنے لیے دو دسترخان میں بیٹھ کر کہا بیگم وہ چھ روٹی جو میرے لیے پکائی لے آئیے اپنی دو روٹی آپ اپنے کھا لیجئے اب اس کو یقین کامل ہو گیا کہ اس کے ہاتھ میں موکل ہے اور جنات کا مالک ہے یہ اب اس کے بعد گاؤں کے اندر چرچا ہو گیا کہ کیا نماز اس نے شروع کی چہرے پر نور آ گیا زندگی بدل گئی غائب کی خبریں بتانے لگا تو ایک آدمی کا ایک جانور کھو گیا گائے اب وہ آئے صاحب پتا لگانے کے لیے قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا حضرت حضرت بتائیے میری گائے کس رخ کے اندر ہے وہ ناراض ہو گیا گدھے کہیں کہ جانور ہو گیا ہم عالم الغیب ہم کسان ہیں چلے یہاں سے اب وہ سامنے کھڑکی تھی اس نے کھڑکی کی طرف اشارہ جاؤ ڈھونڈو اس طرف کہیں سے باہر دیکھو یہاں کیا دیکھ رہے ہو گائے یہاں ملے گی گئی یہاں ملے گی اب وہ کہا کہ اللہ والے نے کہا اس رخ کے اندر ملے جو باہر گیا اتفاقن درخت کے نیچے گائے اور بیل مل گئی پورے گاؤں کے اندر چرچا ہو گیا اور یقین ہو گیا کہ یہ موکل اس کے ہاتھ میں ہے اور جنات اس کے ہاتھ میں ہے خدا جب دینے پر آتا ہے تو جوتے مار کر دیتا ہے انکار کرو تو دیتا ہے چھپر پھاڑ کر دیتا ہے اور نہ دینے پر آئے تو اللہ تعالیٰ سب کچھ رہ کر گون گون پانی پر ترساتا ہے یہ عجیب شان ہے کچھ بھی نہیں وہ کہتے ہیں کہ سینہ پاڑو تو علیف نہیں نہ علم ہے نہ کمال ہے نہ کچھ دینا چاہتے ہیں میں شروع کا آخر کا بتاتا ہوں آپ کو یہ ہے کسان اور ہو گیا وقت کا ملک کا بادشاہ ملک کا بادشاہ ہو گیا کہا اب یہ بات بادشاہ تک پہنچی بادشاہ کے دربار میں ایک ہیرے کا ہار چوری ہو گیا کہا کہ اس کو لے کر آؤ اب تھر تھر تھر تھر کاپنے لگا کوسی گرفتاری یہ بادشاہوں کا مزاج عجیب ہے خوش رہتے ہیں تو انعام زندگی دیتے ہیں اور ناراض ہوتے ہیں تو اچھوں کو موت کے گھاٹ یہ کون سی مصیبت صاحب نہ میں نے جو ہے روٹی کے بارے میں علم غیب نہ جانور کے بارے میں کون سی مصیبت کون سا عذاب اب بھاگنے کی تدبیریں کی تو کہا کہ نہیں آؤں گا بادشاہ نے اپنے پولیس والوں کو محکمے والوں اس نے انکار کر دیا نہیں آؤں گا میں جا چلو اب بادشاہ نے کہا کو وزرا نے کہا کہ اس کو گرفتار کیا جائے پھر کہا کہ نہیں نہیں یہ وقت کا جو ہے موکلات رکھنے والا ہے تم خود تحفے تحائف لے کر جاؤ اب وہ تحفے لے کر پہنچ گیا ہاتھی گھوڑا اور اس کا استقبال کرنے کے لیے آئیے صاحب پداریے بیٹھیے تشریف پروائیے اب مرتا کیا نہیں کرتا یا اللہ کون سی مصیبت ہے سوچ لیا کہ بیگم آخری مرتبہ چہرہ دیکھ لو آخری مرتبہ بچوں کو دیکھ لیا کہ اب تو قتل ہو جائے گا کہاں میں ہار بتاؤں گا اب گیا اور جب گیا تو اس کے بعد بادشاہ نے کہا میری بیگم کا قیمتی ہار چوری ہو گیا ہے بتاؤ وہ ہار کس روخ میں ہے کہاں ملے گا اب اگر کہے نہ تو تلوار چلے گی اور ہاں کہے ہار نہ ملے تب تو اسے پھانسی پر چڑھنا یقینی تو اس نے ہاتھ اٹھائے تھر تھر تھر کانپنے لگا یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ تو اس بادشاہ کے دربار میں توبا نام کی ایک کنیز تھی اس کنیز اور باندی کا نام توبا تھا اس نے کہا کہ بڑا موکل رکھا ہے جنات رکھا ہے پتا لگ گیا ہے کہ ہار میں نے اٹھایا ہے اور چپکے سے جا کر اس کے کان میں کہہ دیا دیکھو توبہ کہا تھا اس نے اس کو توبہ سنا آ گیا تو اس نے کہا کہ تم نے میرا نام لے لیا خبردار اس کے بعد نام نہیں لینا تمہاری عزت اسی میں ہے میں ہار کہاں ہے بتا دوں گی لیکن نام نہیں لینا ارے جان چھٹی تو سر لاکھوں پائے ارے صاحب بتاؤ تو صحیح کہاں ہے اس نے بتایا تو اب اس کے بعد بادشاہ کو کہا کہ ہار فلاں جگہ پر رکھا ہوا ہے اب بادشاہ کو یقین ہو گیا بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہ جو ہے بہت بڑا علامہ ہے ولی ہے کتب ہے اب اس کے بعد ایک کام کیا کہ دیکھو اللہ نے تم تین روٹی تم نے بتائی چھ روٹی تم نے بتائی جانور کا بتا تم نے بتایا ہار کا بتا تم نے بتایا شاہی مسجد دی قلعے کی بادشاہ کی اب اس کو کلو اللہ اتنا آتا نہ چھوڑے تو تیسری صورت نہ آئے کہا کہ آج سے تم اس مسجد کے قطیب و امام ہو اس ملک کے تم خاضی ہو اس ملک کے تم سربراہ ہو فیصلے تمہارے ہاتھوں ہوں گے اللہ یہ کون سی مصیبت ہے کہا کہ لاکھ انکار کیا نہیں نہیں ہم تم لوگوں کے مزاج کو جانتے ہیں کہ تم جتنے علم والے ہو تقوی والے ہو اتنا ہی تم انکار کرتے ہو اب اس نے کہا اب اس کو بادشاہ کو مزہ چکاتا ہوں اسے مزہ چکاتا ہوں میں اب زبردستی جو ہے نماز میں کھڑا کر دیا تو اس نے پلان بنایا تھا لمبا سجدہ کروں گا کھڑکی سے کود کر بھاگ جاؤں گا اب نماز پڑھی سجدے میں ساری قوم گئی کھڑکی سے کود کر بھاگ گیا کہتے ہیں کہ قسمت جس کا پیچھا کرتی ہے تو اللہ تعالی جو ہے اسے کوئی اسے ہاتھ نہیں چھڑا سکتا اور اسے کوئی اس کو الگ نہیں کر سکتا اب تو اس کا مرنا یقینی تھا بھائی نماز چھوڑ کر جو بھاگا کون اسے معاف کرے گا تو جو مصاحبین تھے بادشاہ کے وزرا تھے کہا کہ بادشاہ ایسے گامڑ اور احمد کو امام بنایا کہ سجدی کی حالت میں بھاگ گیا بادشاہ نے کہا ضرور اس میں کوئی خوبی ہوگی اب اللہ کو کچھ کرنا تھا اور ہونا تھا تو جیسے ہی ساری لوگ اسے پکڑنے کے لیے پیچھے بھاگے اور بادشاہ بھاگا اللہ کا کرنا یا مسجد کی چھت گر گئی تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو کتنا بڑا اللہ کا ولی ہے اگر ہم نماز پوری کرتے سب مر جاتے تو یہ ہماری جان بچائی نماز کو تڑوا کر اور وہاں جو جنگل کے اندر کچھ چور اور اچک کے جو درباری کے تھے مال کو گن رہے تھے جب دیکھا کہ امام آ رہا ہے بادشاہ آ رہا مساحرین آ رہے ہیں تو وہ مال چھوڑ کر بھاگ گئے کہا کہ دیکھو صاحب ایک تو جان بھی بچائی اور اس نے ہمیں مال بھی دے دیا اب اس کے بعد یہ مل گیا ہاتھ لگ گیا امام اور یہ کسان لگ گیا اب اس نے اپنا تاج اٹھا کر اس کے سر پر پہنایا اب کہا کہ بھائی صاحب کوئی جو ہے چارہ کار نہیں وہاں توبہ کی توبا نام کی کنیز مل گئی مزید چھوڑ کر بھاگا دھڑام سے چھت گری اور میری عزت بچ گئی اور ڈاکو مل گئے اب اس کے سر پر جو تاج پہنایا ایک جوتا مارا اور یقین تھا کہ بادشاہ کو جوتا ماروں گا تو بادشاہ مجھے پھانسی پر لٹکا دے گا لیکن قسمت پیچھا کرے اور خدا اچھا کرنا چاہے تو پھر کیا ہوتا ہے ان ہم اگلی جمعہ بتائیں گے اور یہ کسان بادشاہ کیسے بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہماری عبادتوں کے اندر روحانیت کو پیدا فرمائے درد دل پیدا فرمائے انسانیت کے لیے جینے اور بننے کی توفیق نصیب فرمائے آمین واحدان الحمد